الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عن ذكري فإن له معيشة زنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي ولعذاب الآخرة أشد وأبقى حضرات محترم مجھے حکم یہ ہوا تھا کہ میں نے اپنی گزارشات اس موضوع پر کرنی ہے کہ گناہوں کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ گنا کہتے کسے ہیں اور یہ کیوں کیا جاتا ہے اور پھر اس سے بعد یہ عرض کروں گا کہ گناہ سے انسان کی زندگی پہ کیا اثر آتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ گنا ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کی نافرمانی میں کی جائے اللہ ہمارا مالک بھی ہے اللہ ہمارا خالق بھی ہے اللہ ہمارا رازق بھی ہے یعنی یہ جو کچھ ہے یہ اللہ مالک کی مرہون منت ہے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہمارے جسم کا ایک بھی ذرہ ایسا نہیں ہے جسے ہم ہم نے اپنی مرضی سے بنایا ہو جو ہماری خواہش کے مطابق پایا تکمیل تک پہنچا ہو کوئی بھی ایسی چیز نہیں اگر کسی کی ہے تو مجھے بتا دیں یہ سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اگر ہمیں اللہ نے صحت اور تندرستی سے نوازا ہے ان آنکھوں کو لگایا ہے تو روشنی کی قوت بھی دی ہے اگر کان بنائے ہیں تو سماعت بھی دی ہے اگر زبان لگائی ہے تو الفاظ بنانے کی قوت بھی عطا کی ہے اگر ناک ہے تو سونگنے کی حص بھی موجود ہے تو یہ اس کا کرم ہے وغیرہ ہم اپنے معاشرے میں بہت سے انسانوں کو دیکھتے ہیں جن کی یہ آنکھیں تو موجود ہیں لیکن پیچھے نور کی وہ قوت نہیں ہے جس سے دوسرے انسان کو دیکھا جا سکے وہ خود بخود اپنا قدم بھی اٹھا نہیں سکتا اور بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جن کی اس منہ کے اندر یہ زبان تو موجود ہے لیکن زبان میں ایسی قوت نہیں ہے جو الفاظ کو بنا کر باہر نکال سکے جب وہ اپنے حلق سے آواز کو نکالتا ہے تو لفظ نہیں بنتے بیچارے کی آواز اس طرح نکلتی ہے کہ بچے بھی مذاق کرتے ہیں ہاں ہوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا وہ اپنے اس شورا ہوگے کو ہی سمجھتا ہے کہ میں اپنی بات سمجھا رہا ہوں لیکن پوری دنیا قوت سماج کے باوجود اس کی بات سمجھنے سے قاصر ہے یہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے تو حضرات محترم جنہیں اللہ نے یہ قوتیں عطا کی ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے یہ فقط اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے تو جب یہ سب کچھ اس کی عطا ہے یہ سب کچھ بنانے کے بعد پھر ہماری ضرورت رزق تھی جو ہماری بقا اور ہماری ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری تھی پھر اس نے وہ بھی عطا کی آپ دیکھیں نا دنیا میں وہ مثالیں دے دے کے اپنا آپ دکھاتا ہے سومالیہ ایک ملک تھا ابھی حال ہی میں تیرہ سال تک اس ملک میں بارش نہ ہوئی پوری دنیا کے جہاز اس ملک میں ذخیرے کے بھر بھر کے اترتے رہے لیکن آپ نے اخبارات میں وہ تصاویر ضرور دیکھی ہوں گی جو اب سے چند سال پہلے روزانہ آتی تھی کہ ایک انسان دوسرے انسان کو کاٹ کاٹ کے کھانا شروع ہو گئے باوجود پوری دنیا کی توجہ کے ان کے پیٹ نہ بھر سکے ان کے چہروں پہ رونق اس دن آئی تھی جس دن مالک نے آسمانوں سے بارش کے قطرے نازل فرمائے تھے تو جب وہ مالک بھی ہمارا ہے خالق بھی ہمارا ہے اور رازق بھی وہ ہے اپنی زمین پہ جگہ بھی ہمیں اس نے دی ہے تو پھر سارے حق اس کے ہیں ہمارا کوئی حق نہیں ہے ہمارا حق صرف اور صرف یہ ہے کہ جو وہ کہے ویسے اپنی زندگی بسر کرے اگر ایسا نہیں ہوگا اس کے برعکس چلیں گے تو اسے وہ گنا تصور کرے گا اسے نافرمانی اور بغاوت کا نام دے گا اور آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں اگر ہماری دکان پہ ہماری فیکٹری میں ہماری زمین پہ ہمارے دفتر میں کوئی ہمارے پاس ملازم ہو اس نے ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہو کہ میں آپ کے پاس یہ یہ کام کروں گا ہم اسے صبح ایک لسٹ دیتے ہیں کہ آج کے دن آپ کے ذمے یہ کام ہے وہ ان کاموں کو کرنے کے بجائے اس کے برعکس کام شروع کر دیتا ہے تو شام کو آپ کا کیا تصور ہوگا اگر ہماری اپنی زندگی میں یہ کلیے ہیں تو ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جس مالک نے ایک لسٹ اپنے نبی کے ہاتھ میں پکڑائی تھی جس کا نام قرآن ہے اور اس نے اپنے نبی کی پوری زندگی جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے سامنے رکھی تھی ہم اس مالک کے ساتھ ایگریمنٹ جو کیا ہوا ہے ایمان کا معاہدہ جو کیا ہوا ہے اس کے برعکس کتنا کچھ کر کے یہ تصور کرتے ہیں پھر ہم مسلمان کے مسلمان ہیں مسلمان کا تو شریع اور لغوی دونوں معنی یہ ہے جو اللہ کا متی اور فرما بردار بندہ ہوتا ہے پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے اس کا سبب عارض کرتا ہوں تیس میں پارے میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورت الزحا وشم سی وضحاحا اس سورت کے ابتدا میں اللہ سات قسمیں اٹھاتا ہے وشم سی وزا ولقمری ازا تلاح و نہاری ازا جل و ازا یقاہ و سما و ماں بنا ورض و ماں تہا و نفسم و سواہا یہ افلاق پہ زمین پہ آسمان پہ اللہ کی جتنی قدرتوں کے مظاہر ہیں اللہ ان ایک ایک کا نام لے کے ان کی قسمیں اٹھا کے کہتا ہے ف الحمہ فجورہا و تکواہ اس انسان کو میں نے نہ صرف بنایا ہی نہیں اس کے اندر نیکی اور برائی دونوں جذبات رکھے ہیں جب اس کے اندر نیکی کا بھی جذبہ موجود ہے برائی کا بھی جذبہ موجود ہے تو پھر اسے کہا کہ اب رک کے اپنی زندگی بسر کرنا یہ فلاں نیکی ہے فلاں برائی ہے تو نے برائی کا مرتکب نہیں ہونا تیری زندگی کی کامیابی اور کامرانی اس میں ہے کہ تو اپنی زندگی کو گناہوں سے پاک کر لے قد افلاح من تزکا کامیاب وہ انسان ہے جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور جو جس نے پاکیزگی سے منہ موڑ لیا وہ ناکام اور نامراد ہو گیا لیکن انسان جو ہے اپنی زندگی میں اس سے یہ سب کچھ ہو جاتا ہے باوجود نہ چاہنے کے ایک ایسا دشمن موجود ہے جو بڑی کمینگی چلا کی اور بڑی مکاری سے اسے ترغیب دیتا ہے اور ایسا کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے حضرات محترم ہمارے بابا آدم سب سے پہلے انسان جب اللہ رب العزت نے انہیں بنایا انہیں بنانے کے بعد اب اس سے پہلا ایک اور سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ اسے یہ ساری چیزوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے کہ اسے اور کوئی کام نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرتا رہے اس کا بھی ایک سبب بنا جب اللہ رب العزت نے سیدنا آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا پیدا کرنے کے بعد اللہ نے دوسری جتنی بھی مخلوقات اس سے پہلی تھی ان میں سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے ان فرشتوں کو کہا کہ یہ تم سے بہتر ہیں ان کے سامنے ان کی عظمت و بزرگی کا اظہار کرو اس جدو آدم فسجدو جدو سب نے اس کی بزرگی کا اس کی بڑائی کا اقرار کیا اللہ ابلیس ان میں ایک ایسا تھا جو تھا تو جن لیکن اپنی زندگی میں اتنی عبادتوں ریاضتیں کی تھی کہ اللہ ان کے انہیں اس بندے کو اس شخصیت کو فرشتوں کے برابر لے آیا تھا اس نے وہاں انکار کر دیا کہا میں نہیں کروں گا اللہ نے اسے پوچھا لما منا کا اے ابلیس یہ بتا تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نہ کرے لما منع تسجد میں نے تمہیں کہا ہے تو اس نے اپنے ذہن سے دلیلیں دینی شروع کر دی کہتا ہے خلق تنی نار و خلق من تین تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے پیدا کیا آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی زمین پہ ہوتی ہے میں تو اسے سجدہ نہیں کروں گا اللہ رب العزت کو اس بات پہ غصہ آیا سب سے پہلی شخصیت جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئی اس کا نام ابلیس ہے اور کیوں شکار ہوئی کہ اللہ نے حکم دیا اس نے انکار کیا اللہ نے کہا اس جدو آدم تم آدم کو سجدہ کرو ابا اس نے تکبر کرتے ہوئے انکار کر دیا ابا بس تکبرا دونوں لفظ ہیں انکار کیا تکبر کی وجہ سے اور جب کوئی انسان تکبر کی وجہ سے انکار کرتا ہے اللہ اسے اتنی دور پھینکتا ہے اسے سنبھلتے ہوئے بھی بڑا وقت لگتا ہے اللہ رب العزت نے جب اس نے انکار کیا اور انکار کر کے دلیلیں دینے لگا کہ میں اس سے بہتر ہوں انا خیر میں بہتر ہوں یہ مجھ سے بہتر نہیں ہے اے اللہ تو کیوں کہہ رہا ہے حالاں اس پاگل کو پتا نہیں ہے کہ یہ بہتر ہے یا تو بہتر ہے تو یہ تو سوچ کہنے والا کون ہے وہ تو بہرحال تجھ سے بہتر ہے تو کہنے والے کو دیکھ کہ کہنے والا کون ہے لیکن اس نے یہ نہ سوچا وہ اپنی ذہن کی خواہش کا غلام بن گیا جو اس کے ذہن میں آیا اس نے وہ زبان سے نکال دیا اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں گنا انکار سرکشی بغاوت کے جواب میں کہا وہ ان علی کلانتی علاحوں یوم آج سے تو میری رحمت سے دور ہے تجھ پہ کبھی میری رحمت سایہ فگن نہیں ہوگی تو محترم پہلی بات یہ سمجھ آتی ہے کہ انکار سرکشی بغاوت اور گناہ کی وجہ سے انسان پہ سب سے بڑا جو زوال آتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے بظاہر اس کے پاس سب کچھ رہے اس کے پاس خوبصورت چہرہ ہے اس کے پاس بہت سی اولاد ہے اس کے پاس بہت بہترین کوٹھی ہے اچھی سواریاں موجود ہیں پیسے کی ریل پیل ہے اس کے باوجود اگر وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے تو وہ ایک ذلیل اور حقیر انسان ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا فلاں تو عجب کا والا اولاد ان کے مال اور اولاد کی کثرت دیکھ کے تم تعجب نہ کرنا کسی فکر مندی میں مبتلا نہ ہونا اس بات کو کبھی اپنے دل میں نہ لانا فلا تو عجب کام والم ہوں ولا اولاد انما یرید اللہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ یہ اپنی سرکشی بغاوت میں بڑھتا رہے اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اسے عذاب کرے گا بڑا سخت یعنی وہ اللہ کے عذاب سے نہیں بھاگ سکتا ہم اکثر ہم میں سے اکثر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا جب ان کے سامنے ایسی بات عارض کی جائے تو وہ کہتے ہیں بھائی اگر گناہوں سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اہل یورپ کے پاس یہ سب کچھ اتنا کیوں ہے یعنی وہ تو اللہ کی معصیت ہی کرتے رہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے بھی کہا تھا وہی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جو اللہ نے اپنے نبی کو پیغام دیا تھا ولا ترا عزیت وف الدین کفر الملائی کا عذاب ادب کاش تو اس وقت اس منظر کو دیکھ سکتا ولا ترا اذ يتوفى الدین کفر کاش تو اس منظر کو دیکھ سکتا اذ يتوفى الدین کفرو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں کور کی زندگی اختیار کرتے ہیں اللہ کی معصیت بغاوت اور سرکشی کرتے ہیں جس وقت فرشتے انہیں مارنے کے لیے ان کی جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو فضریبو بو ان کے چہروں پہ مارتے ہیں ان کے چہروں پہ مارتے ہیں ان کی پیٹھوں پہ مارتے ہیں اور مار مار کے کہتے ہیں نکالو اپنی جان کو باہر کاش تو اس وقت کو دیکھ سکتا اور دنیا میں ان کے ساتھ یہ کیا معاملہ ہوتا ہے انشاءاللہ میں وہ بھی بتدریج آپ کے سامنے عرض کروں گا حضرات محترم یہ شیطان جو ہے یہ سبب بنا اللہ کی دشمنی کا کہ اللہ نے کہا وہ ان علی کلانتی یوم الدین اب تم میرے دربار سے نکل جا آج کے بعد تم میری رحمت کا حقدار کبھی قرار نہیں پائے گا اس نے کہا اچھا یہ بات ہے چاہیے تو یہ تھا کہ اگر جھڑکی ملی ہے اللہ ناراض ہوا ہے تو یہ اسی اسی وقت جو ہے اپنی گردن کو جھکا دیتا اللہ سے اپنی کیے کی معافی مانگ لیتا لیکن جب بد نصیبی ہو نا یہ بہت بڑی بد نصیبی ہوتی ہے کہ بندے کو نیکی کی طرف رغبت نہ ہو اسے اچھائی کی توفیق نہ ملے اس کی بدبختی میں کوئی شک نہیں ہوتا جس طرح اس کے ساتھ ہوا اس نے بجائے شرمندہ ہونے کے کہنے لگا ربی انضرنی الا یوم اچھا یہ بات ہے تو نے اپنی رحمت سے مجھے نا امید کر دیا اب میں تیری رحمت کا حقدار نہیں قرار پاؤں گا تو پھر مجھے مہلت دے کیا کرے گا بھائی مہلت کو اس نے اس کا جواب اللہ رب العزت کو یہ دیا تھا کہ جس انسان کی وجہ سے آج میں دلیل ہوا ہوں فبی عزتی کا لوگ اجمعین مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں اس کو اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا اس کے اندر جو وہ برائی کا جذبہ ہے اسے ابھاروں گا میں اس کو اس کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا یہ اللہ کو چیلنج کیا شیطان نے تو اللہ نے پھر اس کے چیلنج کا جواب اس طرح دیا اللہ نے فرمایا قال فالحق پھر سن لے میری بات سچی ہے والحق کا اقول جو کہتا ہوں وہ بھی سچ ہوتا ہے لم جہنم من کا و ممن تب کا من ہوں مجمعین جو بھی انسان تیرے پیچھے لگ کے گناہوں کی زندگی اختیار کرے گا میں تجھے بھی اور اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دوں گا لم لن جہن من کا من یہاں سے یہ کلیش شروع ہوا اب شیطان جو اللہ کا دشمن ٹھہرا اور اللہ جو ہے اپنی مخلوق کا دوست ٹھہرا اللہ ہر آن اپنے بندے کو اپنی مخلوق کو بہتری کا رستہ بتاتا ہے اور شیطان جو ہے یہ اللہ کی اس مخلوق کو بہکانے پہ لگا ہوا ہے اب جب اس کے ارادے اللہ رب العزت نے دیکھے تو اپنے پہلے بندے کو پہلے انسان کو جسے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا تھا آپ دیکھیں نا ہاتھ سے بنانے والی چیز جو ہے اس سے پیار ہوتا ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ کو ہم سے بڑا پیار ہے اسی سبب تو اللہ نے ایک نہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو مبوس فرمایا تین سو دس یا تین سو پندرہ کتابیں نازل فرمائی کہ یہ انسان رہنمائی مجھ سے لے شیطان کے پیچھے نہ جائے اور انتہا یہ کہ اللہ نے اپنی کلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر کے ہر چیز انسانوں کو بتا دی کہ کون سی چیز ان کے نفع کے لیے ہے اور کون سی چیز نقصان دے سکتی ہے پہلی مثالیں بتائیں تاکہ ان تجربات سے فائدہ اٹھائیں ان رستوں سے رک جائیں جن رستوں پہ چل کے لوگوں نے ٹھوکر کھائی اللہ رب العزت یہ سورت تاہا ہے سولواں پارا ہے اس کے آخری دو رکو جو ہیں یہ پڑے اپنے گھر میں اللہ رب العزت نے جب شیطان کے ارادوں کو دیکھا تو اپنے اس بندے کو جس کا نام آدم ہے جس کی پسلی سے اسی کی بیوی ہوا کو پیدا کیا تھا ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور پاس بلا کے کہنے لگے کلنا یا آدم نہ ادو اللہ اب انہیں آگاہ کر رہے ہیں اللہ نے ان دونوں کو سامنے کر کے مخاطب فرمایا کلنا یا آدم اے آدم تمہارا رب تمہیں کہتا ہے ان نہ یہ شیطان جو ہے جس نے میری سرکشی کی جس نے تمہیں سجدہ نہیں کیا یہ تمہارا دشمن ہے ان نہ ادو اللہ کا ولی زوجک یہ تیرا ہی نہیں تیری بیوی کا بھی دشمن ہے اے اللہ تو کیا کہنا چاہتا ہے یہ کیا دشمنی کر سکتا ہے اللہ نے فرمایا فلا یخری جن کما منل جنتی فتش کا میں تمہیں یہ بتا دوں کہ اس کی پوری کوشش ہوگی کہ تجھے جنت سے نکال دیا جائے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کا وارث بغیر کسی محنت اور کوشش کے بنایا تھا اور جب شیطان کا ارادہ سامنے آیا تو اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو صاف صاف بتا دیا تھا قلنا یا آدم نہ ادو اللہ کا ولی زو جی کا فلا یوخری جن کما من جنت فتش کا تمہیں یہ جنت سے نکال کے بدبخت بنانا چاہتا ہے اور تم اس کا دھیان رکھنا ان لکا اللہ تجو فیحا ولا تارا تجھے معلوم ہے کہ تمہیں اتنی فائدے کی چیزیں ملی ہیں کبھی کوئی بھوک کا احساس نہیں کسی محنت مشقت کا احساس نہیں ان چیزوں کا لحاظ رکھنا کہ اللہ نے یہ سب کچھ تمہیں ویسے ہی عطا کیا ہے ان نلا کا ان نلا کا تیرے لیے اللہ تجو افیہ ولا تارا تجھے نہ پہننے کی فکر نہ کھانے کی فکر نہ محنت کی فکر نہ کسی اور چیز کی فکر سب کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہ ان کلا تزما فیحا ولا تزہا فوس وس شیطان شیطان نے وسوسا ڈالا یہ بات ذہن میں رکھیں جو ایماندار آدمی ہوتا ہے یہ بڑا سادہ ہوتا ہے اس کے دل میں کمینگی بھی نہیں ہوتی یہ مکار بھی نہیں ہوتا جھوٹا بھی نہیں ہوتا لیکن اس کے برعکس جو منافق ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے یہ بڑا مکار فریبی اور جھوٹا ہوتا ہے وہ ہر طریقے سے جال بنتا ہے شیطان جو پہلا کافر ہے یہ سب سے بڑا مکار سب سے بڑا دجال سب سے بڑا جھوٹا یہ آدم علیہ السلام کو وسوسہ ڈالا اللہ نے پھر اس کا تذکرہ کیا یہ ہماری ہماری نصیحت کے لیے یہ باتیں ہیں کہ یہ سب کچھ آدم کے ساتھ ہوا اور پھر انہیں کتنی مشقتوں میں پڑنا پڑا اللہ ہمیں بتا رہا ہے یہ ایک کہانی سن کے نہ کہانی سمجھ کے نہ سننا یہ قرآن کے جتنے واقعات ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اگر ہم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو تم سمجھ جانا اللہ کا مقصد یہ ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے فوس وس شیطان شیطان نے وسوسا ڈالا آدم علیہ السلام کو کالا کہنے لگا یا آدم حل عد کا کا شجر اب آپ اندازہ فرمائیں اللہ نے جنت میں بھیجنے کے بعد فرمایا تھا کہ اے آدم کھا پی جہاں سے مرضی جو مرضی کر ولا تقربہ حاضی شجرا اس درخت کے قریب نہ جانا اب شیطان آدم پہ جال ڈال رہا ہے کیا تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھے اور ہمیشہ تمہیں بادشاہی بنا دے یہ دیکھ لیں کالا یا آدم و حل عدل کا شجر تل خلدی ملک اللہ یبلا تجھے ایسی بادشاہت ملے جو کبھی ختم نہ ہو تمہیں ہمیشہ جنت میں رہے کیا تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں اب جنت تو اللہ نے دی ہوئی تھی ہمیشگی کا وعدہ اسے دے کے فریب دیتا ہے اور اسے اندیشہ دیتا ہے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تو ہمیشہ جنت میں رہے اب دیکھیں اللہ زیادہ سچا ہے یا شیطان جس طرح آپ اپنے معاشرے میں کہتے ہیں نا جیڑی بی بی ماں ود پیار دے وہ ڈین ہوں وہ کوئی مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ اس بچے کو برباد کرنا چاہتی ہے کیونکہ ماں ہمیشہ خیر خواہی کا نام ہی ہے ماں سے زیادہ کوئی خیر خواہ نہیں ہو سکتی تو اللہ تو ستر ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے اللہ سے زیادہ کون خیر خواہ ہو سکتا ہے لیکن وہ سادے تھے ان کے دل میں کھوٹ نہیں تھی انہیں مکر و فریب سے آشنائی نہیں تھی وہ ایک مکار کی باتوں میں آ گئے اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں ایسا درخت نہ بتاؤں جو تمہیں یہاں ہمیشگی عطا کر دے اور تمہیں ہمیشہ کی بادشاہت مل جائے تو انہوں نے کہا ہمیں اور کیا چاہیے فکلا منہا فبت فبدت لہما سوا تما و علیہ مام ورقل جنا ان دونوں نے اس درخت کے پتوں کو کھا لیا اب اس درخت کو کھانا جو تھا یہ اللہ کی نافرمانی تھی اللہ نے کہا تھا ولا تک روا شجرا کھانا تو دور کی بات ہے قریب نہیں جانا اب آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس درخت کو کھا بیٹھے تو گنا کرتے ہی کیا ہوا و تفقہ یکفان علیہ امام ورقل جنا ننگے ہو گئے کپڑے اتر گئے یہ چیز بتاتی ہے کہ گناہوں میں مبتلا ہو کے انسان ننگا ہو جاتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے رسوا ہو جاتا ہے پھر اسے ڈھانپنے کے لیے چیز نہیں ملتی نے یہ بات بتائی کہ گنا کے سبب جو ہے انسان کیسے گرتا ہے پہلا کام تو یہ ہوا ننگے ہو گئے دوسرا کام یہ ہوا کہ اللہ نے کہا اب جنت تمہارے لیے نہیں ہے تم یہاں سے نکل جاؤ سم تباہ رب ہو فتح بلی ہی جب انہوں نے یہ سارا کچھ دیکھا نا تو انہوں نے شیطان کی طرح کام نہ کیا تکبر نہیں کیا بلکہ پریشان ہو گئے اسی وقت جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پریشانی کے عالم میں کھڑے ہیں زبان سے بات نکالنے کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے اس کی معافی کیسے ملے گی یہ بھی پتا نہیں ہے میں اللہ سے بات کروں یہ بھی پتا نہیں ہے ایسے حالات میں اللہ نے دونوں کو کہا کل نحبتا اب دونوں اتر جاؤ نیچے جنتوں سے اتار کر اس زمین کی مشقتوں میں بھیج دیا تو جب ان کی پریشانی اللہ نے دیکھی تو پھر فتح آدم مر ربی کلیمات فتح علیہ اللہ نے خود القاع کیا خود بتایا کہ مجھ سے معافی کیسے مانگی جا سکتی معافی کا انداز بھی بتایا اور کلمات بھی بتائے اور ان کلمات کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے یہاں ایک بات عرض کر دوں بہت سے لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مشکات کی ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہیں کہ نبی کریم حضرت آدم علیہ السلام جب انہیں کوئی بات سجھائی نہ دی کہ میں توبہ کیسے کروں اللہ سے معافی کیسے مانگوں تو اچانک انہوں نے آسمان پہ کلمہ طیبہ وہ دیکھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اس نے پوچھا یہ کیا ہے کہا یہ میرے اس آخری نبی کا کلمہ ہے جو اس کا واسطہ دے گا میں اسے معاف کر دوں گا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اس حدیث کے متعلق محدثین نے کہا ہے یہ موضوع ہے موضوع اس حدیث کو کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان گڑا ہو اور یہ حدیث قرآن کی سری نس کے خلاف ہے اگر اللہ سچا ہے تو اللہ کہتا ہے فتل کا آدم ربی ہی کلیمات میں نے القاع آدم پر کلمات اور ان کلمات کا تذکرہ بھی قرآن میں کیا ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا و ترہمنا خاطرین اے آدم تو ان کلمات کے ساتھ اللہ سے التجا کر ربنا اے رب ہمارے ظلمنا انفسنا ہم نے اپنی جان پہ یہ ظلم کیا ہے درخت کے پتوں کو کھا کر ربنا ظلمنا انفسنا و علم تغفر لنا اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا و ترنا اے اللہ تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا من الخاسرین اے اللہ ہم دونوں تو خسارہ پانے والے ہو جائیں گے تو اللہ رب العزت فرماتا ہے جب انہوں نے مجھ سے توبہ کی سم مج تباہ رب ان کی بات کو اللہ نے قبول کیا فتح علی اللہ نے ان پر رجوع کیا وحدا اور ان کی رہنمائی ان الفاظ کے ساتھ کی کہ اب دنیا میں تو چلے گئے ہو اور یہ بات یاد رکھنا میں پھر تمہیں اس بات سے آگاہ کرتا ہوں بازو کم لبازن ان تم اور شیطان جو باز باز ہیں تم ایک دوسرے کے ہمیشہ دشمن تھے اور ہمیشہ دشمن رہو گے شیطان تمہارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا یہ کبھی بھی ایسا رستہ نہیں بتائے گا جس میں اے حضرت انسان تیری عزت ہوگی یہ ہمیشہ اس رستے پہ تمہیں چلائے گا جس مختلف موقع پر اللہ رب العزت بھیجتے رہے تو اللہ نے یہ رہنمائی کا سلسلہ اس سلسلہ تو ذہب یعنی سونے کی اس زنجیر کی آخری کڑی یہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے خطبے میں تقریباً سوا لاکھ انسانوں کے سامنے یہ بات بتائی تھی ترک تو فی کم لوگوں دو چیزیں تم پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں لن تزل ما تمسک تم بھی ماں کتاب اللہ و سنتی جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تمہیں کبھی گمراہی نہیں آئے گی کوئی شیطان تمہیں بہکا نہیں سکے گا گمراہی کب آئے گی جب ان دونوں میں ایک ترک کر دو گے یا دونوں میں تیسری ایڈ کر دو گے تو پھر اللہ کی طرف سے کوئی ضمانت نہیں ہے اللہ کی طرف سے ضمانت اسی وقت ہے جب ہم ان دونوں چیزوں کی پیروئی کرتے رہیں گے وہ دو چیزیں کون سی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں وضاحت فرما دی کتاب اللہ ایک اللہ کی کتاب ہے وہ سنت رسول اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اب بحثیت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم اس ذکر کی اس رہنمائی کی پیروئی کریں جو اللہ رب العزت نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی تھی اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور فلاح کا راہ ہے اور اسی میں ہماری بہتری ہے اب یہاں انسان اگر کہے اب ہم نہیں کرتے پھر کیا ہوگا تو اللہ رب العزت اگلی آیت میں بتا رہا ہے کیا ہوگا اللہ فرماتا ہے من آرزا ان ذکری فن لہو معیشت کا و نقش روح آمتی آما کالا رب لما حشرتنی آما و کد کن تو بسیرا کالا کزالی کا اتت کا آیا تنا فن سیتا و کزالی کلی یوم تنسا اللہ فرماتا ہے اے انسان میں نے تیرے کہنے پہ تیری رہنمائی کی اب جس بندے نے میری اس رہنمائی سے اعراض کیا میرے اس ذکر سے منہ گھیرا ان احکامات کے علاوہ کوئی اور رستہ اختیار کیا تو سب سے پہلا کام اس کے لیے یہ کروں گا کہ اس دنیا میں اس کی معیشت اس پہ تنگ کر دوں گا معیشت کی تنگی سے مراد کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے اس کی وضاحت ہوتی ہے نبی کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جس طرح اللہ نے تمہارے چہرے مختلف بنائے ہیں اسی طرح تمہاری عادات مختلف بنائی ہے اور اسی طرح اللہ نے تمہارے رزق کے انداز مختلف بنائے ہیں اور لوگوں یاد رکھو دنیا تو اللہ ہر کس و ناقص کو دیتا ہے چاہے وہ اس کا ماننے والا ہے یا اس کا مخالف ہے لیکن دین صرف اسے عطا کرتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے اگر اللہ رب العزت نے کسی کو یہ توفیق بخشی ہے تو اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے دین کی نعمت سے نوازا ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوں اور اسے مزید اس کے لیے جد جہد اور کوشش کرنی چاہیے اور اسے بہت پھونک پھونک کے قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں ایسا قدم نہ اٹھا لوں کہ اللہ کا پسندیدہ بننے کے بجائے اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائے اللہ رب العزت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ایسے بنے جیسے وہ چاہتا ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رزق کے ملنے میں دیر ہو گئی ہے تو اللہ کی معصیت نہ کر بیٹھنا حرام طریقے سے نہ لے لینا کیونکہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کی فرما برداری سے مل سکتا ہے اور ایک حدیث میں ہے کہ اے ابن آدم تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اذان کا وقت ہو جائے نماز کے لیے چلا جائے جب اللہ رب العزت کسی کام کے لیے پکارتا ہے تو دوسرے کاموں کو ترک کر دے اللہ فرماتا ہے اگر تم اپنے آپ کو اس وقت میری عبادت کے لیے فارغ کر لے گا تو میں تیرے دل کو اطمینان سے اور تیرے دل کو رانائیوں سے خوشیوں سے بھر دوں گا اور تیری فقر کا تیری تنگ دستی کا سد باب کروں گا اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے دل کو طرح طرح کے اندیشوں سے بھر دوں گا اور تیری بھوک کبھی نہیں مٹ سکے گی اور دیکھ لیں جس طرح سورت حاقہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر و حدیث لائے ہیں کہ ابن آدم کو ایک جنگل سونے کا مل جائے تو دوسرے کی چاہت کرتا ہے دوسرا مل جائے تو تیسرے کی چاہت کرتا ہے حالانکہ اس نے کھانی تو دو چپاتیاں ہیں لیکن وہ ساری زندگی مر جاتا ہے محنتیں کر کر کے آخر میں اس کی اولادیں جب وہ مرتا ہے تو جوئے میں ہار دیتی ہے کیا مقصد ہے اس کی میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم کمائیاں چھوڑ دیں اپنے کاروباروں کو ترک کر دیں روحانیت اختیار کر لیں یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کمائیں کاروبار کریں لیکن اللہ کے حکم کے مطابق تو پھر اللہ یہ جو پریشانیاں ہیں جو اندیشے ہیں جو ہر وقت مصیبتوں میں گرے رہتے ہیں لینے دینے کی تنگی میں مبتلا رہتے ہیں اللہ کہتا ہے میں یقین دلاتا ہوں تمہارے دلوں کو رانائیوں سے بھر دوں گا تو اگر معصیت کرو گے تو پھر اللہ تمہیں سخت مشقت میں مبتلا کر دے گا اور معیشت کی تنگی کی ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انسان کو اللہ رزق تو بہت وافر دے لیکن اسے اتنا ٹائٹ کر دے اتنا اتنی مصروفیات اس کی ہو جائے نہ دن اس کے لیے دن ہے نہ رات اس کے لیے رات ہے بس ہر طرف بھاگتا دوڑتا اور وہ اپنی زندگی اس طرح مشین کی طرح چلتے ہوئے گزارتا ہے اسے کوئی فرصت کے لمحات نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ واقع اللہ اس سے رزق چھین لیتا ہے دونوں میں کوئی بھی بات ہو جائے تو انسان کے لیے انتہائی مشقت ہے اللہ نے دولت بھی دی ہو فیکٹریاں کارخانے بھی موجود ہوں رات کو نیند نہیں آتی ساری ساری رات جاگ کے نکالتا ہے یہ مختلف ابتالی ڈان کی والیم کی مختلف کیٹاگری کی گولیاں بھی کھاتا ہے اس کے باوجود نیند نہیں آتی ساری رات آنکھوں میں کاٹ کے گزار دیتا ہے صبح فلاں کا دینا دینا ہے فلاں سے لینا ہے نامعلوم فران برائی ملے گی یا نہیں ملے گی جو فلاں کو دینا ہے وہ دیا جائے گا کہ یہ نہیں آئے یہ فلاں معاملہ ایسے ہوگا کہ ساری رات اندیشوں میں گزر جاتی ہے صبح اپنی سیٹ پہ آتا ہے تو اس طرح پاگلوں کی طرح کبھی اس سے کبھی اس سے کبھی اس سے اسی طرح اس کی زندگی بیت جاتی ہے اللہ کے ذکر سے خالی ہوتی ہے پوری زندگی اسی جستجو میں چلتا رہتا ہے اللہ رب العزت اسے کہتا ہے کو متقاصر حتہ ضر تم المقابر کلّت سم کلّہ کلّا سوفتالمون تجھے تقاصر نے مال کو بڑھانے نے ہلاک کر دیا یہاں تک کہ تم قبروں میں چلا گیا پھر تمہیں پتا چلے گا کہ تم نے اپنی زندگی کیسے ضائع کی سوم کلّا سو تالمون پھر ان قریب تمہیں پتا چل جائے گا کل لو تالمون علم ال یقین ہاں نہیں نہیں اس وقت تمہیں یقین آئے گا لتر الجہیم جب اپنی آنکھوں کے سامنے جہنم کی آگ کو دیکھے گا سومس النعیم پھر اس دن تجھ سے نعمتوں کا سوال ہوگا یہ جو اللہ نے نعمتیں دی تھی اس کا کہاں تک شکر ادا کیا تو اگر اللہ نے فراوانیاں دی ہیں تو فاسٹ ہونا چاہیے اللہ کے ذکر میں اللہ کے شکر میں اللہ کی فرما برداری میں دوسرے انسان سے تیز ہونا چاہیے اسے اس کی مثال اس طرح سمجھے کہ ایک بندہ پیدل جا رہا ہے دوسرا گاڑی پہ جا رہا ہے دونوں برابر ایک ہی منزل پہ پہنچے تو آپ کسے شابش دیں گے کیوں کہ اس کے پاس وسائل بھی نہیں تھے اس کے باوجود وہ اپنی منزل پہ اس کے ساتھ پہنچ گیا تو کار والے کو تو چاہیے تھا یہ پلک جھپکتے وہاں ہوتا اور محترم ایسے بھی لوگ دنیا میں موجود رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ صحابہ آئے جو غریب لوگ تھے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنہیں اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے یہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں یہ خرچ بھی کرتے ہیں یہ غرابا کی مدد بھی کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہم ان کی نیکی کو نہیں پہنچ سکتے تو یہ ہمارا قصور تو نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس طرح کرو نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الہ لہ الملک لہ الحمد بہ اللہ شین قدیر یہ پڑھنا اللہ تمہیں ان اہل ثروت جو خرچ کرنے والے ہیں ان کے برابر اجر سے نواز دیں گے اب ان لوگوں نے یہ نماز کے بعد کرنا شروع کر دیا اب جو امیر لوگ تھے وہ دیکھنے لگے نامعلوم یہ انگلیوں پہ کیا گنتے ہیں جستجو پیدا ہوئی کہ دیکھیں تو صحیح معلوم کریں یہ کیوں کرتے ہیں اب یہ صحابہ میں نیکی کے معاملے میں رقابت بڑی تھی بڑا جذبہ تھا ایک بندے کی کوشش ہوتی کہ میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے کوشش جد و جہد کرنی بلکہ حسد تک کرنا جائز ہے کہ فلاں آدمی قرآن پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں فلاں قرآن کی تلاوت بڑی خوبصورت کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں فلاں لوگوں کو دعوت دیتا ہے میں اس سے زیادہ دوں فلاں بڑا ذکر کرتا ہے میں اس سے زیادہ کروں فلاں نوافل پڑھتا ہے میں اس سے زیادہ کروں یہ خواہش ہونی اس معاملے میں حسد ہونا یہ جائز ہے اللہ رب العزت نے اسے حرام قرار نہیں دیا صحابہ کرام رضوان اللہ علی مجمعین میں یہ جذبہ بہت زیادہ تھا تو انہوں نے دیکھا یہ نامعلوم کیا گنتے ہیں تو لگائی پتا چلا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ خرچ کر کے ہم سے بلند مرتبے پا گئے ہم پیچھے رہ جائیں گے ہمیں کوئی ایسی بات بتائی جائے کہ ہم کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا جب انہیں پتا چلا تو انہوں نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا اب وہ کی جماعت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خرچ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ ذکر بھی شروع کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا ظالی کا فضل اللہ یوتی میشا یہ اللہ کا فضل ہے جسے مرضی عطا کر دے ایک عرب شاعر نے بڑا خوبصورت کلمہ کہا ہے کہتا ہے ما احسن الدین و دنیا عزت تمان و اخباہل القفر و الفلاس الرجلی کتنا خوش نصیب وہ انسان ہے جسے اللہ رب العزت نے دنیا کے مال سے بھی نوازا ہے اور اس کے ساتھ اپنی فرما برداری کا جذبہ بھی عطا کیا ہے اور کتنا بد نصیب وہ بندہ ہے جس کے پلے بھی کچھ نہیں ہے اور وہ گناہوں کی کفر کی زندگی اختیار کیا ہوا ہے اللہ ہم سب کو کفر کی زندگی سے محفوظ فرمائے حضرات محترم اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر اس معاملے میں کبھی بھی کوتا نہ کرنا اگر کوتا ہو گئی من اعرض ان ذکری جس نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا منہ پھیر لیا فن لہو معیشت زن کا میں اس کی معیشت دنیا میں اس پہ تنگ کر دوں گا وہ نقش شروع ہوں آما قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھاؤں گا اور یہ اللہ سے پوچھے گا کال ربی لما آما اے اللہ تو نے میرا حال یہ کیوں کیا ہے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے تو اللہ اس کا جواب دے گا وقد کن تو بسی حالانکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا اللہ رب العزت اس کا جواب دے گا کالا کزالی کا تت کا آیا کیا تیرے پاس میری آیتیں آئی تھی فنسی تو نے انہیں بلا دیا کس نے حق دیا تھا اے انسان کہ تو اللہ کی آیتوں کو بلا تو اللہ کے حکموں سے روگردانی کر کس نے حق تمہیں دیا تھا کالکزالی کا تت کا آیا تو نا فنسی تو نے دنیا میں میری آیات کو بلا دیا منہ پھیرے رکھا فنسی آج میں نے تمہیں بلا دیا وہ کزالی کر لوں جس طرح تو نے بلائے رکھا اسی طرح آج میں نے تمہیں بلا دیا مجھے کوئی غرض نہیں تو کس حالت میں رہتا ہے مجھے کوئی غرض نہیں تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور قرآن میں آتا ہے اے اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ فرمانا اگر کسی بد نصیب کو گسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہ جہنم کے عذابوں میں اتنی تکلیف اور اذیت میں مبتلا ہوگا تو وہ دروگا جہنم جس کا نام مالک ہے اسے پکار کے کہے گا و ناد یا مالکی علینا ربک اے دروگا مالک ہمارے رب سے ہماری التجا کر ہمارے رب تک ہمارا پیغام پہنچا دے وہ ہمیں مار ہی دے و نادو یا مالک علینا ربک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چالیس سال تک منتیں اس کی کرتے رہے چالیس سال کے بعد وہ کہے گا ان نقم ماں کی سون تم یہیں پہ اسی طرح جلتے تڑپتے رہو پھر اس کے بعد یہ رب کو پکارنا شروع ہوں گے تو رب بھی انہیں جواب دے دے وہاں اس اللہ رب العزت یہی بات کہے گا ہوں کما نسو لکھا کم ہادا انا نسینا کم وزو کو خل با کم تم تامل جس طرح تم نے دنیا میں میرے حکموں کو بلا دیا آج میں نے تمہیں بلا دیا وزو کو آدابل اب ہمیشہ کا عذاب تم چکھو بما کن تم تاملون جو کچھ کرتے ہو یہ تو اس کا بدلہ ہے یہ گناہوں کے اثرات ہیں دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخر کی ہمیشہ کی زندگی اس میں بھی ذلت اور رسوائی کے علاوہ اسے کچھ نہیں ملتا یہاں بھی اللہ ریزن پھر بتاتا ہے اسے وکر علی کا نجدی من اصرفا ولم بآيات لمب ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى ہم تو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں من اطرافا جو بھی حد سے بڑے یعنی ہماری حد یہ ہے کہ جو اللہ نے دائرہ کھینچا ہے اس کے اندر رہے اسلام ایک دائرہ ہے اور قرآن نے اس دائرے کو ارد گرد حسار میں لیا ہوا ہے اور یہ اللہ کی حد ہے تل کا حدود اللہ وہ حد حدود جو بھی اللہ کی حد کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا وہ ظالم ہے اللہ رب العزت یہاں کہتا ہے وہ کدا علی کا من اصرف ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں جو بھی حد سے بڑے ولم یوم آیات ربی جو اپنی رب کی آیتوں پہ ایمان نہیں رکھتا اس کا دل متزلزل ہوتا ہے وہ اعتراض کرتا ہے وہ اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرتے اس کے لیے یہ ہے ولازاب الآخرتی اشد ولازاب الآخرتی اشد اس کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے وہ اب کا اور باقی رہے گا کبھی ختم نہیں ہوگا اے اللہ اس سے پہلے پہلے ہمیں محفوظ فرمانا یہ اتنا سخت معاملہ ہے اتنا حساس معاملہ ہے یہ یاد رکھیں یہاں تو ہم بعض معاملات میں جرم کر کے بھاگ جاتے ہیں نا اس ملک کی حدود کو کراس کر لیا کسی کے گھر میں چھپ گئے یا کسی دوسرے شہر میں چلے گئے یا ملک چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے گئے وہاں اس ملک کا قانون لاگو نہیں ہوتا ہم اس سزا سے بچ جاتے ہیں لیکن جس اللہ کی عدالت میں ہمیں پیش ہونا ہے اس کی سلطنت کی وسعتیں اتنی ہیں کہ انسان کے بس میں نہیں کہ اس سلطنت کو پار کر سکے وہ چیلنج کرتا ہے یا معاشر الجن ول ان ان تنفذوا ان اقطار السماوات اختار فن لا اللہ الا بسلطان اے جنوں اور انسانوں اس اللہ کی بادشاہت زمین و آسمان کے کناروں میں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ لا فضون نہیں نکل سکو گے جہاں بھی پہنچو گے اللہ بسلطان وہاں اسی کی بادشاہت ہوگی تو جب ہم اس کی بادشاہت سے نکل نہیں سکتے ان اللہ کل شعین قدیر جو ہر چیز پہ قادر ہے اس کی قدرت سے بھاگ نہیں سکتے تبارک الملک جس کے ہاتھ میں ساری قوتیں ہیں اس کے ہاتھ سے آگے جا نہیں سکتے تو پھر یہ سرکشی اور بغاوت کیسی ہے کس زوم میں ہم سے سب کچھ کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں اپنی امان میں رکھنا ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمانا اے اللہ ہمیں جہنم کے عذابوں سے بچانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نمازی آدمی نمازیں پڑھتا ہے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد سات مرتبہ اللہ سے التجا کرتا ہے اللہ جرنی من النار اللہ اجرنی النار اللہ من النار اے اللہ تو ہمیں آگ سے بچا دے اے اللہ تو ہمیں آگ سے بچا دے تو جہنم خود اللہ سے التجا کرتی ہے اے اللہ میرا یہ بندہ اے اللہ تیرا یہ بندہ مجھ سے تیری پناہ چاہ رہا ہے اے اللہ تو اسے مجھ سے بچا دے اے اللہ ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں فرما دینا ہمیں اپنی کتاب اپنی کلام کی اطاعت اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمانا سبحان رب العزت یصفون وسلام علی المرسلین